بسم الله الرحمن الرحيم کل کے سبق میں ہم نے حج کے جو ایام ہے اس کی پوری تفصیل پڑھ لی تھی کہ یہ کو کیا کیا جائے گا اور نو تاریخ کو دسویں تاریخ کو اسی طرح گیارہویں اور بارہویں کو آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الناس يعجبك قوله في حیات الدنيا اس کا شان نزول اور منظر یہ ہے کہ حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریشی مکہ ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو اپنے سواری سے اتار کر ان کی تلاشی لینی شروع کی جس پر انہوں نے کہا کہ اے قریش تمہیں میرے تیر اندازی کے متعلق معلوم ہے علم ہے اور میرے پاس جتنے بھی تیر ہیں تو اس وقت تک تم میں سے ایک بھی میرے قریب نہیں آ سکے گا جب تک کہ ختم نہ ہو جائے اور اس کے ختم ہونے کے بعد میرے پاس تلوار بھی اس سے کام لوں گا اور جب تک میرے جسم میں کم ہو روح ہو اس وقت تک جو ہے نا کرتا رہوں گا لہٰذا میرا راستہ چھوڑ دیجیے اور مزید یہ کہا کہ مکہ مکرمہ میں فلان جگہ پر میرا مال پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لینا اور میرا دستہ چھوڑ دو تو انہوں نے جب دیکھا کہ واقعی یہ تو تیر اندازی میں بہت ہی ماہر ہے اور میں اسی میں آفیت سمجھی کہ ان سے مال کا پتہ لے کر جو ہے نا وہاں کا پوچھ کر پوچھ کر جو ہے نا وہ ان کو چھوڑ دیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ یہ پورا معجزہ قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ واقع ہوا تھا تو اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رب حلب ابا یحیٰ یعنی تجارت کامیاب رہی یعنی آپ نے جو ان کے ساتھ سودا کیا ہے جو معاملہ کیا ہے تو یہ بالکل آپ اس میں نفامند ہو گئے ہو تو اس کا یہ شان نزول ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں من الناس اور لوگوں میں سے بعض میں قول ہو جن کی گفتگو جن کی گفتگو آپ کو اچھی معلوم ہوگی مزیدار معلوم ہوں گی آپ کو تعجب بات ہوگی ان کی فی الحیات دنیا دنیاوی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے ولا يعجبك في الاخره لمخالفته اور آخرت میں وہ تعجب خیز معلوم نہیں ہوگی اعتقاد کے مخالفت کی وجہ سے عقیدے کے مخالفت کی وجہ سے ورشد الله على ما في قلبه انه موافق لقوله وهو الرد الجزام ورشد الله اور اللہ تعالی گواہی دیتے ہیں اللہ تعالی گواہی دیتے ہیں علامہ فتقل بھی جو کچھ اس کے دل میں ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے ان موافق لقول ہی کہ وہ موافق ہے اس کے قول کا وہ علد القسم وہ علد القسم او سخت جھگڑالو ہے او سخت جھگڑالو ہے شدید الخصومہ شدید خصومت لکم یعنی آپ سے شدید شدید الخصومہ لڑائی کرنے والا ہے آپ کے ساتھ یعنی آپ کا سخت دشمن ہے ولی اتبائی کا اور آپ کے پیروی کرنے والوں کا لعداوت ہی لکا آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے وهو الاحناس من شريط كان منافقا قول والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم اور یہ اخنس بن شریق ہے جو کہ منافق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میٹھی میٹھے باتیں کیا کرتا تھا یحلف آنا ہو مومن بھی اور قسم اس نے قسم کایا کہ وہ مومن بھی ہے یعنی اس پر ایمان لایا ہے کہ میں مسلمان ہوں میمن ہوں وہ محب الہو وہ محب الہو اور اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہے فیدنی مجلس ہو تو او مجلس کے قریب ہوتا فاقذب اللہ تعالی فی ذالکہ اللہ تعالی نے اس کی تقزیب کی اللہ تعالی نے اس کی تقزیب کی بزرع وحمر لبعض المسلمین اور اس آدمی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میٹھی میچھی باتیں کیا کرتا تھا اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی مسلمان بھی ظاہر کرتا تھا حقیقت میں جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین یعنی مسلمان تھے ان کا سخت ترین دشمن تھا ومر محمرہ اور یہ آدمی ایک دن اس کا گزر ہوا کسی کھیت پر اور سواریوں پر یعنی جانوروں پر جو کہ بعض مسلمانوں کا تھا بعض مسلمین بعض مسلمانوں کے کھیت اور سواریوں جانوروں پر اس کا گزر ہوا فأحرقه وأقرها ليلا فأحرقه تو اس کو جلا دیا یعنی ان کھیتوں کو جلا دیا واقع رہا لہرن اور رات کے وقت ان جانوروں کے پہنچی جو ہے نا پہنچے کاٹ ڈالی ہمارا تعالی جس طرح کے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّا ان طرح پان کر وَإِذَا تَوَلَّا جب واپس ہوتا ہے جب مڑتا ہے ان سرفان کا یعنی آپ کے مجلس سے جب وہ اٹھ جاتا ہے واپس ہو جاتا ہے مڑ جاتا ہے سعا سعا مشا مانا کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے یعنی دور دور کرتا ہے مشا یعنی چلتا چلتا ہے اس لیے فی الارض فیہا فی الارض زمین میں زمین میں یعنی شہر میں اس لیے سے ہاں، تاکہ شہر میں زمین میں فساد برپا کر دے نکل ہر تھا اور مویشی ہلاک کرے اور مویشی ضائع کر دے نسل یعنی کھیت اور مویشی ویو کل ہر اور کھیت اور مویشی کو نسل مانا مویشی یعنی اس کے سامنے کھیت اگر آ جائے یا جانور وغیرہ آ جائے تو اس کو تباہ و برباد کرتا ہے من جملت الفساد یعنی یہ بھی فساد کا ایک حصہ ہے واللہ الفساد اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتے اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتے یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے اور جب اسے کہا جاتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو فی فعل کا اپنے اس فعل میں اپنے ان حرکتوں میں افضت العزہ افضت العزہ تو پکڑ لیتا ہے اس کو عزت یعنی تکبر غرور اس کو پکڑ لیتا ہے ہمارا ان انفتو والحمیتو یعنی حملت ہو اس کو ابار دیتی ہے بڑائی الال فمانا بڑائی والحمیتا اور عار علی العمل اس عمل پر اس عمل پر بالاسم گناہ پر بالاسم گناہ پر اللہ جی عمر بن اتقائه جس سے عمر بن اتقائه جس سے اس کو بچنے کا تاکید کی گئی تھی عمر بن اتقائه اس سے بچنے کا حکم کیا گیا تھا اس سے بچنے کا حکم کیا گیا تھا فحسبه کافیه جہنم تو ایسے شخص کے لیے بس کافی ہے جہنم ولبئس المحاد اور وہ جہنم جو ہے نا وہ بہت ہی برا بہت ہی برا ٹھکانا ہے یا یعنی بستر وہی ہے یہ جو ٹھکانا ہے جہنم کا یہ جو بستر ہے جہنم کا یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے تو یہ جو شروع میں بتایا گیا تھا امین کی میورٹی میں قول و فی الحیات دنیا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نہیں ہے یہ آیت کریمہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے نا جس طرح کہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہوا یہ احنس بن شریک احنس بن شریک نامی جس طرح کی بھی ہے احنس بن شریک نام کا ایک بندہ تھا جو مدینہ منورہ آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جو ہے نا ان کو یہ بتایا تھا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں مومن ہوں مسلمان ہوں اس طرح کے دوسرے مسلمان ہے اور اس نے باقاعدہ یعنی اس اپنے آپ کو اس طور پر ظاہر کیا تھا گویا کہ میں مسلمان ہو لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ منافق تھا پکا منافق تھا تو جب وہ واپس جانے لگا تو رستے میں مسلمانوں کے جو املاک تھے جو کھیت وغیرہ تھے جو جانور مویشی وغیرہ تھے ان کو تباہ ہلاک کیا برباد کیا اور ان کو جلا دیا تو اس کے بارے میں اس مناسب کے بارے میں جو ہے نا یہ عجی کریمہ نازل ہوئی تو یہاں پہ اگرچہ ایک اس کا جو پس منظر ہے شاہ نزول یہ خاص یعنی ایک منافق کی سرکار ہے لیکن اس کا حکم جو نام عام ہے وہ تمام کے تمام منافقین کو شامل ہے تو یہ بات ملحوظ دینے چاہیے کہ جو من الناس میں یعجب کا قول فی الحیات دنیا یہ احمد بن شریق جو ایک منافق تھا مدینہ منورہ آیا تھا اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا اظہار کیا تھا گوئے کہ میں مسلمان ہوں اس کے بارے میں حاضر ہوا تھا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطالق نازل ہوا تھا وہ یہ والی آیت ہی ہے بلکہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ احمد بن شریق جو کہ منافق تھا اس کے بارے میں نازل ہوا اگر شان نزول اگرچہ اس کا پس منظر اس کا خاص ہے لیکن حکم اس کا عام ہے جتنے بھی منافقین ہیں تمام کے تمام منافقین کو اس حکم شامل ہوگا ومن الناس ومن الناس اور یہاں سے جو ہے نا ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے شریعت کے لیے اور دین اسلام کو جو ہے نا آگے بڑھانے کے لیے جو ہے نا اللہ کے راستے میں بہت ساری قربانیاں دی تھی اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے نا اطاعت میں جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا بلکہ اس سے بھی جو ہے نا بڑھ کر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے انہوں نے کر لیا سے اور لوگوں میں سے بعض اور لوگوں میں سے بعض میش کری جو خریدتا ہے میش کری جو خریدتا ہے یعنی نفس ہو بیچتا ہے اپنے نفس کو یہ بھی اور نفس ہو اپنے نفس کو بیچتا ہے یبذلھا فی طاعت اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی کی عبادت میں اطاعت میں ہو خرچ کرتے ہیں اس لیے کیا مقصد ان کیا ہے ابتغاء طلب مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کے رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کو تلاش کرنے کے لیے رضا ہو وہ سہیب اور او حضرت سہیب ہے جو پہلے میں نے بتایا تو یہاں پہ المشرکون آجر حاجر جب مشرکین نے مشرقین مکہ نے قریشی مکہ نے ان کو تکلیف دی کب کس وقت حاجر المدینہ جب انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی کر رہو مار ان کے لیے چھوڑ دیا یعنی حضرت جب وہاں سے جانے لگے تھے ہجرت کرنے کے غرض سے تو قریش مکہ جو ہے نا راستے میں کھڑے ہو گئے تھے ان کو باقاعدہ اتار دیا گیا تھا اپنے سواری سے تو اس موقع پر جو ہے پھر صحیح رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ تمہیں پتہ ہے میرے اور میرے پاس یہ تیر بھی ہے اگر میں تم میں سے تیر برتانا شروع کر دوں تو میرے قریب نہیں پہنچ سکے گا اگر یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد میرے پاس تلوار بھی ہے میں ان سے تمہارے ساتھ لڑوں گا تو لہذا میرا مال مکہ مکرمہ کے فلان جگہ پر اٹھا لینا اور میرا دستہ چھوڑ دو تو انہوں نے اسی میں سمجھی اور ان کی بات مان کر جو ہے نا وہاں سے مال اٹھا لیا اور ان کو ان کا راستہ چھوڑ دیا تو یہ رسول اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر پھر یہ جو قصہ ہوا تھا واقعہ ہوا تھا پورا کا پورا رسول اللہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا تو اس موقع پھر رسول اللہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سہیب نے نفامند بہت ہی اچھا سودا اچھا معاملہ کیا ہے واللہ رعوفم بالعباد واللہ اللہ تعالی رعوفم بالعباد اللہ تعالی مہربان ہے اپنے بندوں پر اللہ تعالی مہربان ہے اپنے بندوں پر حیثو ارشدہم لما فیہ رضاہم کہ ان کو اپنی رضا جوئی کو توفیق بخشتی ہے یعنی کہ اس چیز میں میری رضا ہے اور اس چیز میں میری رضا مندی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقلوا فی السلم کافا یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی علماء یہودی میں سے ان کا شمار ہوا کرتا تھا بہت ہی بڑے عالم تھے تو جب اسلام لے کے آئے تو یہود چونکہ ہفتے والے دن اس کو بہت محترم سمجھتے تھے اور اس دن جو ہے نا شکار بھی نہیں کیا کرتے تھے اور گوشت وغیرہ یا ان کی جو دودھ وغیرہ ان کو بھی استعمال کرنے سے پرہیز کرتے تھے ہفتے والے دن تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام اور رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کیا یا اس کا تذکرہ کیا کہ ہمارا ہاں یعنی دینی میں حضرت کی دین میں تو یہ تھا کہ ہم ہفتے والے دن جو ہے نا اس کو بہت ہی عزت دیا کرتے تھے اور ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے اگر میں بھی ترتیب بن جائے یا بن جاتی ہے تو یہ اچھا ہوگا تو اس میں خبر ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب تم مسلمان ہو گئے ہو یہودیت کو تم چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب جو ہے نا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس طرح نہیں ہے کہ بعض احکام جو ہے نا بعض احکام میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض احکام میں جو ہے نا اپنے منسوخ شدہ دین کے تابع ہو یا ان کی پیروی کرو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسلام کے جو حکام ہے ان میں جو ہے نا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو حیات کرو تو یہ سکسندر میں داخل ہوا نازل ہوا ونزل فی عبداللہ بن سلام واتا بھی اور عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھیوں اس کے رفقہ کے متعلق نازل ہوا لما عزم السبت جب انہوں نے ہفتے والے دن کو جب انہوں نے ہفتے کے دن کا احترام کرنا چاہا وکرہ الابلہ والبانہا اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتے تھے یعنی اس کو ناپسند کرتے تھے مکروہ سمجھتے تھے بعد الاسلام اسلام لانے کے بعد تو چونکہ یہ یہودیت سے اسلام میں آئے تھے اور یہودیت میں جو ہے نا اس طرح کی ترتیب تھی تو یہ اسلام بھی اس طرح کر رہے تھے تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا تم داخل ہو جاؤ اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ فی السلم سلسلے میں یعنی اسلام میں بفتح السین وکسرها یعنی سلم بھی صحیح ہے اور سلم بھی صحیح ہے سلم یا پھر سلم الاسلام یعنی اسلام میں پورے کے پورے تمام کے تمام داخل ہو جاؤ خاف پتن پورے کے پورے تمام کے تمام حال من السلم پھر سلم میں جو آیت کریم میں جو فی السلم اس سے یہ کافتن فی جمیع شرائع یعنی تمام کے تمام احکام میں تمام کے تمام شرائع میں تمام کے تمام حکموں میں اسلام کے داخل ہو جاؤ خطوات طرق شیطان اور شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو ای بال بالتفریق یعنی اس کا تفریق کے ساتھ مزین کرنا تفریح کے ساتھ مزین کرنا یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یعنی شیطان نے تمہارے دل میں جو یہ وسوسہ ڈالا ہے یا یہ جو بات ڈالی ہے کہ جس طرح کہ ہم یہودیت میں ہفتے والے نے یہ کام کیا کرتے تھے تو آپ اسلام میں بھی جو ہے نا یہ کر لیں تو ایسا یہ نہ ہو بتفریق یعنی اس کا مزین کرنا بتفریق تفریق کے ساتھ یعنی جو وسوسہ اندازی ہے جو وسوسہ ڈالے ہے دین کے کے سفری متعلق عدو مبین بے شک یہ شیطان تمہارے لیے واضح دشمن ہے تمہارا واضح دشمن ہے جب جب یہ تمہارا دشمن ہوا تو یہ تو اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے جو ہے نا آپ سے کوئی کام ایسے کروائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو بین العداوتی دشمنی میں فَإِن فَإِن فَإِن فَإِن زَلَلْتُمْ یعنی زَلَلْتُمْ زَلَلْتُمْ مِلْتُمْ عَنِ الدُّخُولِ فِي پھر اگر اگر تم تم جاؤ جاؤ جمعی یعنی پورے اسلام میں داخل ہونے سے لغزش میں آ جاؤ پھسل جاؤ من بعد ما البینات واضح نشانیا آنے کے بعد تمہارے پاس واضح نشانیا کے آنے کے بعد یا کلی دلیلیں آنے کے بعد کلی نشانیوں علامات آنے کے بعد تمہارے پاس کلی نشانیوں کا آنے کے بعد الہجو جو ان وقت واضح ظاہر دلائل اس بات پر کہ یہ حق ہے یعنی دین اسلام یہ کیا یہ حق ہے اس پر واضح دلائل ہے آپ کے پاس علامات ہیں نشانیاں ہیں فعلمو فعلمو تو جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی یہ کہ اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی عزیز زبردست ہے لا يعجزه شيء ان انتفاء ان انتقامه منكم لا يعجزه یعنی کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا کوئی کوئی اس کو کو عاجز ان باز نہیں رکھ سکتا ان انتقام ہی منکم تمہارے انتقام لینے سے یعنی تمہارے انتقام تمہارے انتقام لینے سے کوئی چیز ان کو باز نہیں رکھ سکتی حکیم فی سنعہی حکیم مانا حکمت والے ہیں اپنے صنعت میں اپنے بناوٹ میں اپنے کاریگری میں حکمت والے ہیں هل ما ينظرون هل هل ينظرون الى اياتهم الله هل ما ينظرون ينظرون هل کیا کیا کیا او دیکھتے ہیں یعنی او دیکھتے ہیں کونا ينتظرون یعنی او دیکھتے ہیں اتارے کونا دکولا اللہ کی اللہ تعالی کا حکم آیا اے امر او امر ربک عذاب ہو کہ اللہ آپ کا حکم آ جائے یعنی اللہ تعالی کا عذاب جمع یعنی بادل کے صورت میں بادل کی صورت میں من الغمام بادل سے والملائکتی اور اور فرشتے بھی فرشتے بھی جی، فیض مانا صاحبانوں میں من الغمامی بادلوں کے بادلوں سے والملائکتو اور فرشتے اور سارا کا سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا احلاقہم یعنی ان کا بربادی کا قصہ پورا ہو جائے گا امور اور اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام امور لوٹنے والے ہے اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام امور رجوع کرنے والے ہے اور تمام جتنے بھی مقدمات والا کی طرف رجوع کیے جائیں گے ان تمام چیزوں کا رجوع جو ہے نا بلاخر اللہ اللہ کی طرف ہوگا کہ ترجیح مجهول اور معروف ہے اثرت میں قیامت میں روز جزا میں قیامت کی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے تک اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے انشاءاللہ بچے جوڑے گی یا اگر زندگی باقی رہی تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ